حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے لوگوں سے فرمایا میں تمہیں لکڑی کے کھدے ہوئے برتن روغن زفت لگے برتن سبز رنگ کے روغن ملے ہوئے برتن اور کدو کے برتن یعنی تومبے سے منع کرتا ہوں اور بڑی مشق سے بھی جس کو اوپر سے کاٹا گیا ہو اور پیندے کی طرف سے سوراخ نہ ہو منع کرتا ہوں لیکن اپنے مشکیزے سے پیا کرو اور پھر اس کا منہ باندھ دیا کرو یعنی اس میں نبیس بنایا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ترانوے